الحمد لله رب العالمين متعینہ موضوع جس موضوع کی حقیقت واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چند سوالات سوالات اس لیے رکھے گئے تھے کہ ان کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے میں سمجھتا ہوں مطلب دعوت سکھم دے رہا ہوں اسٹیج پر تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسم حفیظ اللہ دیوبندیت کا حقیقی تیرا قرآن و سنت کیا ہے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 حضرات علماء کرم محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں اور بہنوں سنا ہے کوئی صاحب مولوی نما اہل حدیثوں کو بہت کچھ کہہ کر گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک پرچہ جو ایک نظم پر مشتمل ہے اس کو بھی مفت لوگوں کے درمیان تقسیم کروایا احباب نے وہ پرچہ مجھے دیا پرچہ ہے عنوان ہے غیر مقلد اور صحیح بخاری عنوان اور اس نظم کے ناظم پروفیسر ایوب جالندھری ہیں پوری نظم کو دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوا کہ یہ کسی ناحیے سے حضرت پروفیسر تو نہیں لگتے اس لیے کہ تھوڑا بہت علم العروض ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح آدھا تیت اور آردا بٹیر ہیں ذرا دیکھیے نہیں ہر صبح بخاری کا نعرہ ہر شام بخاری کی باتیں دکھلاوا چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں ٹھیک ہے یہاں تک تو صحیح ہے دوسرا مصرا بھی قدرے صحیح ہے دو چار حدیثیں مطلب کی محفل میں سناتے ہیں لیکن یہ لوگ چھپائے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں کہ دونوں مصرے بحر میں ہیں اس لیے کہ بحر میں نے متعین کی ہے کہ مفعول مفائل فعل مفعول مفائل فعل حضرت نے جو پڑھا ہے نا یہ لکھا ہے ان کو معلوم بھی نہیں کس بحر میں ہے میں نے بحر متعین کی ہے جی جی اور کیا جانے ہو جی تو مفعول مفائل فعل مفعول مفائل فعل مفعول مفائل فعل مفعول مفائل فعل تو یہ دو مصرے اوپر کے یہ تو بحر میں ہیں تیسرا مصرا دیکھیے تیسرا شعر آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم الفتحہ سے پہلے <laughs> کیا بڑھتے ہیں آقا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ سے پہلے کیا بسم اللہ تو بھائی یوں لکھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو کیسے لکھا انہوں نے آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے اگر اس طرح پڑھیں گے تو بہر سے خارج ہو جائے گا یہ مصرا تو یوں پڑھنا پڑے گا مفول مفائل فیل مفول مفائل فیل آقا آہستہ پڑھتے تھے سے پہلے یہ پروفیسر ہے یہ آدھا تیت اور رادا بٹیر یہ سب سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث بے وقوف ہوتا ہے ان کی غلطیاں کہاں کہاں ہیں ان غلطیوں پر کسی اہل حدیث عالم کی نگاہ نہیں ہے اور ترا یہ کہ ترا یہ کہ اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے کتان پسند نہیں آئی بحث خارج ہے اگر آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے تو اسے یاد کریں اب نظم ہو تو یاد کیا جائے دینی جلسوں میں پڑھیں دین سے لینا دینا ہی نہیں ہے اور اس کی فوٹو کاپی دوستوں کو تحفے میں دیں یعنی ان کی بھی اردو خراب ہو جائے اور اگر شیر و سخن سے ان کو کوئی دلچسپی ہو تو لاہور پڑھ لیں اچھا آقا نے دعائیں مانگی تھی وطروں میں جھکنے سے پہلے آقا نے دعائیں مانگی تھی وطروں میں یہ وطروں کیا ہوتا ہے اور دو ہاتھ مسافہ سنت ہے اب جن کو مسافہ کا تلفظ نہ آتا ہو وہ بیچارے کیا جانے کی ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے کہ دو ہاتھ سے اصل میں وہ مسافہ ہے مسافہ نہیں ہے اگر یہاں مسافہ پڑھا جائے تو شیر بہر سے ثابت ہو جائے گا اور پڑھنا پڑے گا اگر بہر میں تو ہو جائے گا دو ہاتھ مسافہ سنت ہے یوں پڑھا جائے گا دو ہاتھ مسافہ سنت ہے لکھا ہے بخاری نے یوں ہی ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں بہرحال یہ جو نظم ہے یہ نظم کسی بھی ناہیے سے نظم لگتی ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے جی بہت ہی رف لہر ہے اس کی اچھا احباب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم یہودی ہیں ایک بات اور اہل الحدیث لفظ کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے سرے سے ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے دو باتیں یہ یہودی ہیں اچھا۔ ان کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں یہودی کون ہے حدیث حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه ابن ماجہ في کتاب اقامت الصلاة وسننها حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اقامت الصلاة کے اندر لائے جاؤں انہوں نے اقامت الصلاة کے چیپٹر باندھا ہے اور اس روایت کی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تمہاری کسی بات پر اتنا چلتے نہیں ہے اتنا حسد نہیں کرتے ہیں کسی بات پر جتنا کہ تمہاری آمین کے اوپر اور سلام کرنے کے اوپر کرتے ہیں اب بتاؤ زور سے آمین کون بولتا ہے دیدی اور جلنے والے کون تھے پہلے یہودی لہذا اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہوا کہ یہودی کون جو آمین کار کرے اور اس پر حسد کرے اور اس پر جلے اور کہنے والوں کو برا بھلا کہے یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے اب متعین کر لیجئے کہ یہودی کون ہے اچھا میرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں اچھا اب یہ جو گانا گایا ہے انہوں نے بخاری بخاری بخاری آئیے امام بخاری ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اہل الحدیث کا ثبوت ہے یا نہیں ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں معاویت ابن قرۃ ان ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفه من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال قال محمد بن بن إسماعيل أي البخاري علي المديني هم أصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن میری عادت ہے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ اپنی عادت کے مطابق میں پوری روایت روایت کرتا ہوں یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر روایت ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں وام بن قرۃ عن رضی اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفه من امتي منصورين لا يذرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعيل قال علي بن المديني هو اصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن كم سے کم ترمذی تو پڑھ لیتے کہ اس میں اس فرقے کا اور اس طائفہ کا تذکرہ موجود ہے ترجمہ کرتا ہوں معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام والے جب خراب ہو جائے تمہارے لیے کوئی خیر نہیں اور ایک بات یاد رکھو کہ ایک طائفہ ایک گروہ برابر رہے گا منصور دور رہے گا اور قیامت تک مخالفت کرنے والے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر ان کا یہ رسوا کرنا ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا وہ طائفہ کون سا ہوگا حضرت اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن مدینی جیسا محدث کہتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ برابر رہے گا یہ اصحاب الحدیث ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں تو کم سے کم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات تو مانیے کہ وہ اپنے استاذ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جسے امام ترمیدی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں وہ جو طائف اور جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم اصحاب الحدیث یہ اہل الحدیث ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ چاروں امام پر حق ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ناحق کے اوپر نہیں ہے امام شافعی بھی حق کے اوپر ہے نا ٹھیک ہے اٹھائیے میزان کبرا شیران امام شیرانی کی میزان کبرا اس کے اندر امام شیرانی نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں ان کا قول نقل کیا ہے کیا کہتے ہیں قول امام الشافعی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث فی کل زمان صحابتی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فی زمان امام شیرانی نے امام شافعی کے اس قول کو میزان کبرا کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے نبی کے زمانے میں تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے تابعین کے زمانے میں تھے تبا تابعین کے زمانے میں تھے اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ سورج مشرق سے شروع نہ ہو کر کے مغرب سے شروع ہو جائے تب تک یہ طائفہ یہ اہل حدیث موجود رہیں گے حضرت امام شاطین نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی رحم اپنے زمانے میں پتا یہ چلا کہ حضرت امام شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا اس طائفہ سے کبھی کوئی زمانہ خالی نہیں ہوا اور کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اہل الحدیث تھے اگر امام شافعی کو آپ حق کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر تھے تو ان کی اس بات کو تسلیم کیجئے نا اہل الحدیث فی کل زمان اہل الحدیث ہر زمانے میں رہے ہیں ہر زمانے میں رہیں گے جیسے صحابہ کہ وہ اہل الحدیث تھے ایسے ہی قیامت تک اہل حدیث موجود رہیں گے جیسے صاحب اکرام اپنے زمانے میں دو باتیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہنا چاہا ہے اس کال کے اندر ایک تو یہ کہ اہل حدیث ہر زمانے میں رہیں گے اور دوسرے کہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ عالم اہل حدیث سے ان کو اپنے امام کے قول کا بھی پتا نہیں ہے کہ کس امام نے کیا کہا ہے اچھا جہاں تک چار کی بات ہے چار کی بات ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا ہے یہ چار کیا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ پانچواں کہاں سے آیا چار تو ہے یہ پانچواں کہاں سے آیا میں نے پوچھا چار کا کیا مطلب ہے یہ چاروں صحیح بولے ہاں میں نے پوچھا کیسے ہاؤ بتایا دیکھو ایک سمندر ہے میں نے کہا سمندر ہے بولے اسے چار نہریں نکلی ہاں، نکلی تو بولے یہی چار نہرے یہ چار امام اور ایک سمندر سے نکلی ہے تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اس سمندر سے صرف چار نہریں ہی چن اور کیوں نہیں یہ چار نہریں ہی کس نے نکالنے کے لیے کہا پہلا اعتراض تو یہ اور نہریں سمندر سے کیوں نہیں نکلی اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ چاروں ہی امام برحق ہیں چار نہروں کی طرح یہ اہل الحدیث پانچواں فرقہ کہاں سے آیا تو میں نے کہا کہ پانچواں فرقہ وہی سمندر ہے پانچواں فرقہ کہاں سے آیا میں نے کہا جہاں سے یہ چاروں نہریں تم نے نکالی ہے اس کا بمبا اس کا مصدر اس کا حق یہ اہل الحدیث ہے کہتے پانچواں فرقہ کہاں سے میں نے کہا سمندر کوئی سمندر تو اہل الحدیث ہے پانچواں کہاں سے آیا کیا جواب دیں گے پانچواں تو سمندر اچھا یہ چاروں نکلے ٹھیک ہے نکلے لیکن آگے چل کر کے جب نکلے تو پانی صاف تھا جب یہ چاروں نہریں نکلی کچھ دور تک ان چاروں نہروں کا پانی صاف شفاف تھا پینے کے قابل تھا لیکن بارشیں ہوئی پتا نہیں کہاں کہاں سے کتنی گندگیاں آ گئی اب ظاہر ہے جس کو گندا پانی پینا ہو وہ ان نہروں سے چپتا رہے جس کو صاف شفاف پانی کی ضرورت ہے جہاں سے نہروں کی ہم کو تو سمندر سے لینا دینا ہے ہم کو نہروں سے کیا لینا دینا ہے ہم کو تو سمندر کیا ہے اور وہی وہی پانچواں کا ہے وہ اس سوال کے جواب میں کہ یہ چار نہر سمندر سے نکلی ہے چار امام ہے پانچواں کہاں سے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سمندر کیا ہے یہی تو پانچواں ہے اور جہاں تک چاروں کے نکلنے کی بات ہے صاف و شفاف پانی تھا کچھ دور تک لیکن آگے چل کر کے بارشیں ہوئی پانی گدلا ہو گیا اب پینے کے لائق نہیں تھا جہاں کا پلٹو اور یہی بات قرآن حکیم کی صاحب نے کہی گئی ہے یا الذین آمنوا وطیعوا اللہ وطیعوا الرسول وولی الامر منکم ٹھیک ہے نکلے وولی الامر منکم فین ترا فی شیء گڑبڑ ہو جائے پانی گڑبڑ ہو جائے پھر الی اللہ سمندر کی طرف پلٹو یہی بات تو کہی گئی اس کو روز جاتا ہے سیدھا سا مطلب اس آیت کریمہ کا کہیں تنازع مگر گندا ہو جائے معاملہ تو فرد رسول اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو ایک ساتھ خواب بیان کر رہے تھے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا تو ایک وہاں بیٹھا تھا میرا شریر ٹائپ کا تھا کہنے لگا حضرت میں نے بھی یہ خواب دیکھا تم لوگ خواب بہت دیکھتے ہو میں نے بھی یہ خواب دیکھا کیا خواب دیکھا بولے سمندر کے کنارے چار کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں میں پہلی کشتی پر گیا ملاح سے کون ہے تو نے محمد ہی کا کان میں کچھ کہا حضرت امام بنی پارا مکلا لینا کشتی سے اتر گیا دوسری کشتی میں گیا ملا سے وہ کشتی بھری ہوئی ہے کچا کچا کہا کہ آپ کون کہا کہ امام شاہ پہ اس کشتی کا ملا کہا کہ مجھے اس دریا کے پار جانا ہے کہا کہ کون ہے تو کہا کہ محمدی کان میں کچھ رہا فوراً فور الحدیث کشتی سے اتر گیا تیسری کشتی میں پہنچا تو امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ کشتی کے ملا تھے اس نے کہا میں محمد ہوں اس پار سے اس پار جانا ہے میرے کان میں کچھ کہا تھا ایسے ہی امام شافی رحمت اللہ چوتھی کشتی کے مزدار تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے دریا کے اس پار جانا سمندر کے اس پار جانا ہے تو کہا تو کون کہا کہ محمدی تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا اور میں چوتھی کشتی سے اتر آیا تو شریر لڑکے سے پوچھا گیا کہ چاروں لوگوں نے ملاحوں نے تیرے کان میں کیا کہا کہا کہ یہ کہا چاروں نے کہ ان چاروں کشتیوں میں نہ بیٹھنا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جا رہے ہیں پیچھے محمد جہاز آ رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے تو پار ہو جائے گا ہم کو ہی رہنے دو تقاضا گئی وقت آ جائے گا ہم کو دفتر جائے گا ہمیں چھوڑو بولیں تو ہم چھیڑتے نہیں ہم نے ثابت کیا مجھے جی کون یہ بھی ثابت کیا کہ ہم کب سے ہیں یہ بھی معلوم ہوا اور یہ چار نہروں کا جو تذکرہ کیا گیا اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا آگے بڑھتے ہیں اس میں ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ دو ہاتھ سے سنت بخاری نے لکھا ہے تمام بخاری رحمت اللہ نے کہا لکھا ہے کہ بھائی دو ہاتھ سے مسافر کرنا چاہیے میں نے تو نہیں پڑھا بخاری میں نے بھی پڑھی ہے لیکن میں نے تو نہیں دیکھا اچھا وہ کہتے نہیں کچھ بھاگتے میں وہ کچھ مل گیا ان کو پوری بات سمجھ میں آئی نہیں اصل میں ہے ہی ایسا کہ امام بخاری نے باپ بات دیں دو ہاتھ سے پکڑنے کا باپ اور کیا بخاری بخاری کی رٹ لگانے والے کیا یہ معلوم ہے ان کو ان کو یہ پتا ہے کہ کسی محدود کے باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جو باپ قائم کرتا ہے در حقیقت کسی محدث کا باپ دعویٰ ہوتا ہے یاد رکھا جائے اور اس بات کے تحت جو حدیث آتی ہے اسی طرح کی دلیل ہوتی ہے نہیں یعنی کوئی محدث جب باپ بانٹتا ہے تو وہ باپ دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے تحت جو حدیث لائی جاتی ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھ رہے کہ جس سے ان کو شبہ لگا کہ بھئی امام بخاری نے کہا کہ دو ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے شبہ کا ہوا ان کو اور پکڑ لیا انہوں نے کہ بخاری سے ثابت ہے کہ دو ہاتھوں سے مضافہ کیا جائے پہلے میں بخاری باپ بات باب بالیدین دو ہاتھوں سے پکڑنے کا بات ظاہر کیا دعویٰ ہے اب اس دعوے کی دلیل میں حدیث لانی چاہیے برابر ہے حدیث لائے گی بیچ میں ایک صاحب کا اثر لا دیا گیا لایا گیا صاف ہم ماد ابن المبارک گئی ہم نے ابن المبارک سے دو ہاتھ سے مسافہ کیا دیکھیے تین چیزیں ہو گئی ایک تو باب ہے جو دعویٰ ہے بعد میں ابن کا اثر پیش کیا گیا اس کے بعد حدیث لائی گئی تین باب ہے باب دعویٰ اس کے بعد صاف حماد یہ حماد کا اثر لایا گیا اس کے بعد حدیث لائی گئی جو اسی دعوے کی دلیل ہے دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑنے کا باب ہے اور حدیث نیچے آ رہی ہے اس دعوے کی دلیل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں لے رکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو لائی گئی ہے یہ دعوی کے مطابق نہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں ہاتھ پائے تو بیچ میں یہ اثر کیوں لایا گیا اس وجہ سے اثر لایا گیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے کیونکہ اس کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف لہٰذا نہیں مانا جائے گا اس کا یہ عمل یہ مطلب ہے اور ایک سے اور ثابت کروں کہ ابن شبروما کیا نام ہوگا ابن شبروما ان کی ایک بات کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ بخاری کے اندر لاتے ہیں کتاب کتاب فضائل القرآن کے اندر کہ اتنے شبرما یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ پورے قرآن میں کوئی سورت تین آیت سے کم ہو لہذا نماز میں تین آیت سے کم پڑھنا درست نہیں ہے کس نے کہا ابن شبرما بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں ابن شبرما کہتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں دیکھی جو تین آیتوں سے کم ہو لہذا تین آیتوں سے کم نماز میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے کم سے کم تین آئے اب ابن شبرما کا یہ قول حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب میں ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آیتوں سے کم بھی پڑھا ہے اور دلیل پیش کی کہ یہ تو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے پتا یہ چلا کہ حدیث لا کر کے ابن شبرما کا وہ قول رد کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو دلیل ملی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ترجمت الباب سمجھنا یہ کم سے کم مقلدین کا مطلب نہیں ہے ورنہ ایسی حماقت نہ کرتے بابل اک سے مل لی اگر معلوم ہوتا کہ محدث کا بات سارا ہوتا ہے اور حدیث دلیل تو دلیل نہ ہی نہیں نہ سے مسافہ کی بیچ میں جو اصل کو ذکر کیا گیا درمیت رد کرنا مقصود ہے کہ چونکہ یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے اور اس بات کے بھی خلاف ہے لہٰذا ہمادی یہ عمل صحیح ہے دو ہاتھ سے مسافا کی ایک ہاتھ سے آئیے آئیے بیٹھ آئیے بیٹھیے حدیث پڑھتا ہوں ان عبد اللہ اتنے ان عبد اللہ اتنے اس رن تر ہاتھ ہی

علماء بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں دیکھیے ترؤ نہ ہاتھ ہی میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو اب اس سے کہنا کہ دونوں ہاتھ مراد ہے اگر یہ کہا جاتا کہ ترونا یتی میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو تب مقلد کو یہ گنجائش ہوتی کہ ید جنس ہے دونوں وہ ہاتھ مراد ہو سکتے لیکن یہ کہنا کہ ترونا یتی ہاتھ اگر میں یہ کہوں کہ ترونا مندیلی میرا رومال دیکھ رہے ہو کو لیکن میں یہ کہوں کہ ترونا مندیلی ہاتھا میرا یہ رومال دیکھ رہے ہو میرا یہ ہینڈ کچر دیکھ رہے ہو تو مراد یہی ہینڈ کچھ ہوگا اور کوئی ہینڈ کچر نہیں ہوگا تو اب یہ کہہ رہے ہیں ترونا یتی ہاتھ ہی میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ یہ اشارہ ہوتا ہے متعین کر دیتا ہے اشاروے کو یدی ہاتھ ہی میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو اب صاف ہاتھوں سے ہاتھ آ رہی اپنے اس ہتھیلی سے میں نے مسافہ کیا ہے اس ہتھیلی سے دیکھیے اس ہتھیلی سے دوسری ہتھیلی نہیں اس ہتھیلی کس سے بتا گیا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کف سے میرا میرا کف میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے جیسے ملا یہ دیکھیے ایسے ہوا ہے میری ہتھیلی ترون یدی ہاتھی صاف ہاتھوں سے کب کی ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اس ہتھیلی سے اس ہتھیلی سے متعین ہو گیا کہ طریقہ یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلی اور عبداللہ ابن اپنے بسر کے ہاتھ کی ہتھیلی ملی ہوئی تھی دو ہاتھوں سے مزاوع ثابت ہے بالکل شری صحیح اور بالکل واضح رعایت ہے جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے یہ مسافر کی بات ہے جس کو لے کر کے یہ حضرت چلا رہے تھے کہ مسافر دونوں آتے سنت اولن اب بولن تو انہوں نے امام بخاری کے ترجمت الباعد کا مطلب ہی نہیں سمجھا کم سے کم مقاصد کے سراسی کے ابوابی بخاری پڑھ لیتے امام بخاری جو بات قائم کرتے ہیں تراجم کے قائم کرنے کے جو مقاصد ہیں مقاصد تراجم اب وہ ابھی بخاری پڑھ لیا جاتا تو کم سے کم مقلد ایسی حماقت نہ کرتا کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد غیر مقلد ایک بات بولتا ہوں میں ہمارا نام کیا ہے الحدیث ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا غیر مقلد تو نہیں کہتے ویسے ہوا جیسے ہم آپ سے یہ کہیں آپ جناب غیر چور ہیں آپ غیر چور ہیں غیر چور ہیں آپ غیر چور ہیں یہ چور پر غیر لگا کر کے مقلد کے شروع میں غیر لگا کر کے ہم کو غیر مقلد دے دیا ارے بھائی ہمارا نام جب اہل الحدیث ہے تو ہمارا نام غیر مقلد رکھنا تو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے جی قرآن کے بھی خلاف ہے کیسے حدیث کے خلاف کیسے پہلے قرآن کیا ہے ولا حجرات دوسروں کو برے لقب سے مت پکارو جس لقب کو وہ برا سمجھتا ہے بعض لوگ کسی لقب کو برا نہیں سمجھتے لیکن جو برا سمجھتا ہے اس کو وہ لقب نہ دیا جائے پہلے کیا ہوتا تھا الٹے پلٹے نام رکھ دیتے اب کسی کا نام ہے سعید بھائی لیکن ان کا نام حدم تھا تو اب ان سے یہ کہیے کہ سعید بھائی آئیے تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے لیکن کہ حدم کا وہ ہو تو یہ حدم جو کہا جا رہا ہے تو ان کو برا نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر کوئی یہ لقب دینے پر ناراض ہو تو یہ تنا فضبل ہے صحیح نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا دیکھو کسی کا برا نام مت رکھو ہم لوگ حضر الحدیث ہے ہمارا نام جب تم نے غیر مقدم رکھا ہمیں پسند نہیں ہے لہذا ہمیں جب پسند نہیں ہے ہمارا نام حضر الحدیث ہے اور آپ غیر مفلد نام رکھتے ہو تو یہ تنا کش بل القاف ہے حکیم کی صاحب کے خلاف ہے اور جہاں تک معاملہ حدیث کا ہے ارے یہ کام جو یہ کر رہے ہیں ارے حدیثوں کے ساتھ حدیث والے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابھی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش واللعنهم وانا محمد رواه البخاری في کتاب المناقب حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو ایسے کتاب المناقب کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک بتانا مجھ سے قریش مکہ کی گالیوں کو اور ان کی لانت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے وہ لوگ مزمم کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ مزمن کے اوپر لانت کرتے لیکن میں تو محمد ہوں پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام تھا محمد جی کیا نام تھا محمد نام تھا آپ آپ کا چلیے یہ حدیث پاک دیکھ لیجیے نے فرمایا وانا محمد میرا نام محمد ہے محمد مانے تعریف کیا ہوا اب قریش مکہ نے غصے میں آ کر کے کیا نام رکھ دیا مزمم برائی کیا ہوا محمد مانے جس کی تعریف کی گئی ہو اس کے الٹا نام رکھ دیا قریش مکہ نے مزمن جس کی برائی کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرا نام مزمن رکھا ہے میرا لقب مزمن رکھتا ہے رکھا ہے لیکن یہ لوگ مزمن کو گالی دے رہے مزمن کو لانت کر رہے لیکن میں تو محمد ہوں لہذا تم غیر مقلد کہا کرو ہم تو ہے جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ مزمن تم لوگوں نے نام رکھا ہے میں مزمن نہیں ہوں میں تو محمد ہوں محمد مانے جس کی تعریف کی گئی ہو اور مزمن مانے جس کی برائی کی گئی ہو پتا یہ چلا کہ آپ تاپ کے اوپر چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش یہ شروع ہی سے جاری ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ محاورہ کہ چاند پر تھوکنے تھوکنے والا محاورہ معلوم ہے چار پر جو تھوکتا ہے کہاں گرتا ہے کہاں گرتا ہے آدمی کے اوپر جی جو تھوکتا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزم کہا گیا ہے اور آپ نے فرمایا میں محمد ہوں آج ہر اذان میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام جوڑا ہوا ہے محمد رسول مزمم نہیں ہے نا مزمم کہنے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن محمد کو پانچوں نمازوں کے اندر باقاعدہ اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے یہ ہے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے چونکہ حدیث جس کی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے تاریخ تو مکہ تھے جنہوں نے محمد کا نام مزمم رکھ دیا آپ نے فرمایا میں مزمم نہیں ہوں میں محمد ہوں وہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نام غیر مقلد تم نے رکھ دیا ہم غیر مقلد الحدیث ہیں لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کا مقام کیا ہے مقام مرتبہ متعین کر لو تم کہاں ہو اور ہم کہاں یہ معاملہ آیا نام کا غیر مقلف پسند نہیں کرتے جناب اس القاب بھی ہے آیت کریمہ کے خلاف ہے اور اس حدیث پاک کے بھی خلاف ہے محمد میرا نام رکھا لیکن میں تو محمد ہوں ہمارا نام غیر متعلق رکھ دیا گیا ہم اس نام کو ناپسند کرتے ہیں ہمارا نام تو حضرت حدیث ہے تو تم نے قریش مکہ نے یہ حرکت نبی کے ساتھ کی بھائی حرکت تم دوہرا رہے ہو اپنا مقام و مرتبہ تم متعین کرو ہم نبی کی حدیث کو ماننے والے اپنا مقام و مرتبہ خود متعین کرتے ہیں Yeah. آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹوپی کا بھی معاملہ یہاں ہے ٹوپی پتا نہیں ان کو ظاہر سے کیا تعلق کتنی دلچسپی ہے حالانکہ اللہ کیا ظاہر کو دیکھتا ہے یہ جی نہیں باطن کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث تک وہاں نبی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الى صوركم واموالكم ولا ينظر الى قلوبكم واموالكم رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کا کوئی کتاب البر والصلة والآداب کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے دل پہلے ہے عمل بعد میں پتا یہ چلا کہ دل پہلے آدمی کا صحیح ہونا پہلے آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا بعد میں اعمال کا معاملہ ہے یہاں تو چاہے عقیدہ کتنا ہی خراب ہو لیکن اگر آدمی پنجے کے لیے بیٹھے تو ٹوپی لگا لے اس لیے کہ ٹوپی نہیں لگائے گا تو ذرا حافظہ اس کا کمزور ہو جائے گا یہ پتا نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا لہذا آدمی جب اس استنجے کے لیے بیٹھتا ہے تو ٹوپی نہیں ملتی تو دستی نکال کر کے رکھ لیتا ہے اور دستی بھی نہیں ملتی تو ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے کتنی ضروری ہو گئی ٹوپی کیا ضروری ہے کہتے ہیں نماز میں ٹوپی ضروری ہے ضروری ہے کیا ضروری نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں نبی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقیمت الصلاة فسوّ الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وہ جنوب ثم قال على مكانكم فخرج فاغتسل ثم ثم خرج وراسه یک روح بخاری کی کتاب لگان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب لگان کے اندر لائے ذرا حدیث دیکھیے حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں اور سے سنیے ٹوپی ٹوپی ٹوپی کا معاملہ چل رہا ہے اور یہ رواج بخاری میں ہے اور کتاب الاذان میں ہے اس کے بعد میں بہت دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں آج یہاں سے یہی لے جاؤ جو اب اس کے بعد بتانے جا رہا ہوں کیا پہلے یہ ٹوپی والا معاملہ حل کر لیتے ہیں حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ اقامت کہہ دی گئی حکومت سلاد نماز کے لیے دی رہیارکھا رکھ رہا رہے اچھا اچھا فصل کو نہ یہی بات بتانی ہے مجھے ابھی بعد میں بتاؤں گا دوسری حدیث پڑھ کے لوگوں نے اپنی سفید درست کر لی اب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے پکارا جا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آپ بڑے اوپر وہ ہوا جنوب اور آپ اس وقت جنوبی تھے جنوبی مارے آپ کو نہانے کی ضرورت تھی جس کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا وہ جنوب اور اچانک آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں جنوبی ہوں نہانے کی ضرورت ہے مجھے آپ نے فرمایا مکال اللہ مکان تم لوگ اپنی جگہ پہ ٹھہرے میں آ رہا ہوں اور آپ وہاں سے نکلے آپ لوٹے اور آپ نے غسل فرمایا پھر آپ لوٹے اور جب مسلح پر آئے الفاظ دیکھیے وہ راسو یب اور آپ کا سر پانی ٹپکا رہا تھا یعنی آپ کا سر کھلا ہوا تھا ٹوپی نہیں تھی اس لیے کہ لفظ راس ہے اب کوئی شریر مقلد یہ کہے کہ کیسے یہ ثابت ہوا کہ ٹوپی نہیں تھی سیکا کہا ہے لڑیے کا آگے کاٹ بہائیں لڑیے کا آگے کاٹ حدیث میں نے ہیڈ وہ راسو ہز ہیڈ وہ سوبرنگ واٹر یعنی آپ کے سر سے سوچ تو دلی سر کا لفظ ہے لہٰذا ارے ابھی سے بولتا ہے کہ اس مقام پر تمہاری فکاہت کہاں گئی ٹوپی میں ادھر چڑھ لیجا فکاہت راس سے استعمال کیا جاتا وہ راس ہوں یت گرومان آپ کے ہیڈ سے آپ کے سر سے راسو سیٹ نہ کہ ٹوپی وہ ایک کیا ہوا ایک ٹیچر تھا وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا بچے رٹو چیئر مانے گھوڑا چیئر مانے گھوڑا چیئر مانے انسپیکٹر آ گیا نے دیکھا کہ چیئر مارے گھوڑا رٹا رہا ہے اور سارے بچے چیئر مانے گھوڑا چیئر مارے گھوڑا چیئر مانے گھوڑا پڑ پڑا بڑھا کہا کہ چیئر مانے گھوڑا پڑھا رہے ہو لڑکوں کو آگے ہاں کہ چیئر مارے گھوڑا ہوتا ہے کہا کہ کیا دو سو روپئے چیئر مارے کرسی پڑھاؤں گا مولویوں کی تنخواہ ذرا اچھی کرو بھائی مولویوں کی تنخواہ ذرا اچھی کرو ہاں سبق لو ذرا مولویوں کی تنخواہ ذرا اچھی کرو بھائی اب کہیں گے مولوی ہے مولوی کی وکالت کر رہے کہا کہ دو سو روپئے میں چیئرمین کرسی پڑھاؤں گا تو یہ بیچارے ایسے ہی ہے اب راس کا مطلب ہوتا ہے سر ٹوپی تو ہوتی نہیں ہے اب اسی ٹیچر کی طرح ہو جائیں گے یہ راس والے ٹوپی لگان آپ کے سر سے پانی کا پک رہا تھا ٹوپی نہیں تھی آپ نے اسی حالت میں تمام سماج کی امامت فرمائی ٹوپی ضروری نہیں ٹوپی یہ نماز کا جز نہیں ہے یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے سر پہ ٹوپی نہ رکھے تو اس کی نماز کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا اس کے اسلام کے اوپر کوئی ار پائے گا جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا اب آئیے سب کے بارے میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا سب درست کر پسو نہ سفید لوگوں نے درست کر لی کیسے کیسے سفید درست کی جاتی ہے یہ تشریح کی گئی ہے بخاری میں جس کا حوالہ دیا گیا بخاری بخاری بخاری اور یہ مذاق بھی کرتے ہیں کہتے ہیں چونکہ حدیث یہ لوگ عشق سے نہیں پڑھتے بھائی تم لوگ عشق سے پڑھو ہم لوگ تو محبت سے پڑھتے ہیں شیر ہے پڑھتا ہے بخاری جو بنا عشق محمد پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی تو ہمیں عشق سے نہیں پڑھنا ہمیں تو محبت سے پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا اس لیے کہ شریعت میں مطالبہ محبت کہنا کہ عشق کا تو آئیے ذرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لا رہے ہیں کہ سب کیسے درست کی جائے وہ بھی دیکھ لیتے اور پھر ان کے کیلو کال دیکھیے جو یہودی آنا ہے پہلے وہ حدیث دیکھ حدیث حدیث وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وكان احدنا بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه في الاذان الاذان حضرت حضرت حضرت امام کتاب کے اندر جیسا کہ کہ کہ کہ معلوم ہوا انس انس بن مالک رضی اللہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے اپنے صفوں کو درست کرو اس لیے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو اس حکم کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے پیر پیر سے کو ملا لیتا اور کندھے سے کندھا ملا لیتا یہ منکب منکب منکب تو سے شولڈر شولڈر کندھے سے سے کندھا پاؤں پاؤں ایسا ملا لے اور ملانا نہیں ہے وہ جدہ میں میں گیا تو ایک ساتھ پٹی لے رہے تھے پٹی وہ جو چپکا دی جاتی ہے کئی میں تو پٹی چپکا دی جاتی نکلتی نہیں جلدی جلدی تو اس پر دیکھا میں نے پٹی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے لذکا لام سے پاپ بولتے لذکا میں نے کہا پٹی کو لذکا بولتے کیا بولے ہاں لذکا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا ایک دم لگا دو تو نہ چمٹ وہی من کا بہو من کا دسوائے ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لیتا نہیں چمٹا دیتا اور پیر سے پیر کو چمٹا دیتا یہ حدیث ہے چاپ مان لینا تھا نا چاپ مان لینا تھا پیر پیر ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا اب کہتے ہیں اب دیکھیں پہلے ایک واقعہ سنا دوں پہلے ایک واقعہ سنا دوں سورت بکرا کے اندر آمیل نامی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شاید اپنے بھتیجوں سے کچھ ناراض تھا کوئی بات تھی بہرحال بھتیجے اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے تھے یا وہ بھتیجا ایک تھا اور اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا اس نے اپنے چچا کو مار ڈالا اور لاش کو اٹھا کر کے شورپا کے محلے میں پھینکائے اور وہاں کا دعویٰ کر دیا ہوتا ہے خون کرتا ہے بتایا جائے جاتا ہے وہ کہیں دیا گیا اب شورفا کے محلے میں لاش پائی گئی کہا گیا تمہارے محلے میں لاش پائی گئی تمہیں میں سے کسی نے قتل کیا ہوگا ارے کہا گئی اللہ کی قسم کہتے ہیں ہم نے اس آدمی کا قتل نہیں کیا ہم تو اس آدمی کو جانتے بھی نہیں تو نہیں ہے تمام لوگوں نے قدم کہ اب حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ لوگ تو بے گنا ہے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میں اس معاملے کو کیسے سلجھاؤں اس مسئلے کا حل تو ہی پیش کر اللہ تبارک نے فرمایا اللہ وہ اللہ حکم دیتا ہے گائے دبا دبا کرو ایک بیل بیل کر دو اچھا اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے سے مس کرو مردہ زندہ ہو کر کے اپنا نام بتا دے گا چپ چاپ کر لینا تھا نا بھائی کوئی بھی بیل لاتے دبا کر لیتے اور مردے کے جسم سے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا مس کر دیتے مردہ زندہ ہو کر کے نام بتا دیتا تھا کہ میرا قاتل کون ہے آئے آئے اچھا موسا علیہ السلام بول رہے ہیں کہ گائے یا بیل ذبح کرو کہا کہ حضرت آپ نے جو یہ بیل ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ بیل یہ گائے کیسی ہو گائے کیسی ہو بوڑھی ہو یا جوان ہو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس ناراض قوم کے بارے میں حکم نازل فرما کہ یہ گائے بوڑھی ہو کے یہ جوان ہو کہ بوڑھی ہو کا بیچ بیچ کی ہو ٹھیک ہے پھر آئے کہا کہ حضرت ایک سوال اور ہے کہا کیا کہا کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو مال ہوں کہا کہ پاک لوگ سر ناظرین رنگ چٹکیلا دیکھنے والوں کو اچھا لگے ایسا رنگ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ایک سوال ہو کہا کہ ابھی سوالات کے سلسلے ختم نہیں ہوئے کہا کہ اب کیا پوچھا کہا کہ وہ گائے ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی اب یہ یار جو یہودیوں کا طریقہ ہے تو پیر سے پیر کیسے ملایا جائے کسی کا ایک پیر نہ ہو بازو میں کھڑا ہو جائے تو پیر کیسے ملایا گیا کسی کا پیر لمبا ہو کسی کا چھوٹا ہو تو کیسے ملائے گا ایک آدمی لمبا ہو اور ایک آدمی ناٹا ہو تو کندھوں سے کندھا کیسے ملائے گا یہ سب یہودیانہ اعتراضات ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کر دیے گئے کہ اس طریقے کے اعتراضات حدیث پیش کرنے کے بعد حقیقت یہ یہودیانہ احساس ہے یہودیانہ طریقہ ہے پیر کیسے ملایا جائے کسی کا بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا یہ وہی طریقہ ہے جو طریقہ یہودیوں نے اپنایا تھا کہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو بوڑھی ہو کہ جوان ہو ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی ہو اس طریقے کے اعتراضات پیر سے پیر کیسے ملے گا کندھے سے کندھا کیسا ملے گا پیر چھوٹا ہو پیر بڑا ہو آدمی بڑا ہو آدمی چھوٹا ہو وغیرہ ان تمام سوالات کے پیچھے در حقیقت وہی تک فہمی ہے کہ ان کو حدیث ماننا نہیں ہے ہمارے یہاں بولتے پھاڑ بادلی سے کہ نہیں ماننا تو کمر بستہ ہو گیا حدیث نہیں ماننا حدیث نہیں ماننا ہے اور کوئی بھی حدیث آئے تو یا تو اس کی تعمیر کر لیے حدیث کا انکار حدیث کا انکار کر دینا کہتے ہیں کہ یہ صحاب کرام کو برا بھلا بولتے ہیں صحاب کرام کو برا بھلا کس نے کہا کون بولا ہے ہمارے یہاں تو حدیث پاک موجود ہے کہ صحاب کرام رضوان اللہ ریزوان کا کیا مقام ہے ان کے ساتھ کیا سلوک امت کرے وہ حدیث ہمارے سامنے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں اہل حدیث حدیث سامنے رہتے ہوئے صحابہ کی عظمت کے بارے میں صحابہ صحابہ کو برا بڑا کیسے کہہ سکتا ہے کرام کا مقام کیا ہے حدیث اس جب تک ویسی کتاب فضائل کرنے لگا راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اگر صحابی نہ ہو اگر وہ اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کا آدھا سیٹ جو کے برابر بھی نہیں ہوگا اللہ عزب. یہ مقام ہے بتایا گیا کہ نہ تو صحابی میرے صحابہ کرام کو برا برامد کرو یہ نبی نے فرمایا اہل عزیز کیسے کردار کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے ہمارے ہاتھ مسلمہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہے اس لیے کہ سند جب چیک ہوتی ہے تو مثلا ایسے کہتے ہیں میں بولتا ہوں سند جب حدیث کی چیک ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں یارویں مد اتصال سند کی مثال میں دی جاتی ہے صحیح حدیث کے لیے پہلی شرط اتصال سند ہے یعنی ہر ایک راوی اپنے استاد سے بات کر رہا ہوں بیچ میں گیپ نہ ہو انقطاع نہ ہو اگر انقطاع ہے تو وہ حدیث صحیح ہے اچھا کیسے یروی مزنی ان شافعی ام مالک ان نافع ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھیے امام مظہر کو چیک کیا جائے گا امام صاحب کو چیک کیا جائے گا امام مالک کو چیک کیا جائے گا امام نافی کو چیک کیا جائے گا لیکن صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ان کے بارے میں مسلم عقیدہ صحابت کل مدور اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ان ان کے بارے میں کرا دیا رضی اللہ اللہ اللہ سے سے راضی راضی ہو ہو گئے گئے اور کو تنقید کی خاص پر رکھنا جائز نہیں ہے سارے کے سارے صحابہ کرام عدول یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں تو ہمارے اوپر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم صحابے کرام کو برا بھلا کہیں کے کرام کو برا بھلا کہیں اچھا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر چاروں امام برحق ہیں تو ایک امام کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ پاتے اگر نہ پڑھی جائے تو نماز جائز نہیں ہے اور دوسرا امام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ پاتے پڑھ لے تو اس کے منہ میں آپ کی لگام لگائی جائے گی اب جھگڑا ہو گیا پلٹنا کس طرف ہے پلٹنا سمندر کی طرف ہے اسی طرف پلٹنا ہے دلیل دلیل یہ حدیث وان ابادت امت سامی رضی اللہ تعالیٰ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذي في كتاب الصلاة حضرت إمام الترمذي حديث فاق ويسا كتاب الصلاة في النبلاء رواية في الفاظ الترمذي كهي اور مشهور صحابي حضرت عبادة بن سامد في رواية كرا بيه حضرت عبادة بن سامد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی اور آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو پیچھے صحابہ کرام جو سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر رہے تھے اور آوازوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرا بھاری ہو گئی آپ کو کرا کرنا مشکل ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا فرم صاحب کا جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا پوچھا ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگ اپنی نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو تمام نے کہا اللہ یا رسول اللہ اللہ دیکھو کلنا غلط ہے ہم سب نے کہا اس کا مطلب تمام صاحب کرام امام کے پیچھے سورہ بادہ پڑھتے تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول ہاں ہم آپ کے پیچھے ہیں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا لا لا تفعلوا الا لمن لم يقرا بها سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اب وہی کلو کا یہاں جو کہا گیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی نماز کامل نہیں ہوتی ارے نماز کامل نہیں ہوتی اس طرح کی یاد آیا ایک صاحب نے کہا کہ چاروں صحیح ہیں چاروں برات ہیں میں نے کہا وہ کیسے کہا کہ یہی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چاروں صحیح ہیں میں نے کہا کیسے کہا کہ ایک درخت ہے یہ پیڑ ہے یہ پیڑ ہے اس کی چار ڈالیاں ہیں اب بتائیے یہ چاروں ڈالیاں کس کی اسی ایک درخت کی میں نے کہا بالکل صحیح تو بولے جب درخت ایک ہے اس کی چار گالیاں ہیں جب اسی درخت کی چاروں ڈالیاں ہیں تو ایک ہی درخت کی ہے نا سب صحیح ہے میں نے کہا دنیا میں واحد پیر میں نے دیکھا درخت سے چار گالیاں نکلی لیکن ایک ڈالی میں پپیا لٹکا ہوا ہے ایک میں انگور لگتا ہوا ہے ایک میں بیگن لگتا ہوا ہے اور ایک میں آلو لگتا ہوا ہے دنیا میں یہ پیدا کا کرنے لے گا کہ درخت کی چار ڈالیاں ہیں مگر چار قسم کے پھل لگتے ہوئے ایسا کوئی درخت دنیا میں ہمیں دکھا دو یہ مثال ہے ہمارے سامنے تجری بول اللہ مثال اللہ کے معاملے میں جس طرح مثال درست نہیں ہے ایسے ہی حدیثوں کے بارے میں بھی مثال درست نہیں ہے جی یہاں تک کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو قرآن سے بھی اس کا معاوضہ جائز نہیں ہے جیسے اب یہ حدیث پیش دی گئی کہ امام کے پیچھے جو سورج فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ قرآن میں وہی قریب قرآن قرآن کو سنور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو اچھا حدیث پیش کی گئی تو تم قرآن سے موازنہ کر رہے ہو ایسا کرنا درست ہے ایک درست نہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان سعید بن جبیر انہو حدث بی حدیث انہو حدث یومم بی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل فی کتاب اللہ ما یقالی فو هذا فقال الا ورانی احدثك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریض فی کتاب اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بی کتاب اللہ صاحب ان کا ربہ دارمی حضرت امام دارمی رحم اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف کے اندر لائے میں نے اپنی عادت کے مطابق پوری رات ارے یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ دو چار حدیثیں پڑھتے ہیں دو چار حدیثوں کی بات کرتا ہے دو چار حدیثوں کی بات کرتا ہے بیٹھ کر کے تم پانچ پڑھ میں پانچ سو پڑھ کے تو پڑھ پانچ کی بات کرتا پانچ پڑھ کے بتاؤ پانچ سو پڑھ کے بتاتے اور تم سو پڑھ کے بتاؤ ہزار پڑھ کے بتاتے لیکن ایک سو دس کے برابر ہے ایک سو پڑھ کر کے بتاؤ ایک ہزار حدیثیں پڑھ کے بتاتے ہیں تو ہمیں مت دو حدیثوں کے پڑھنے کا اور حدیثوں کے استقلال کرنے کا ہمیں استقلال کی معلوم ہے اور ہمیں حدیثوں کا پڑھنا بھی آتا ہے ہم محدثین سے بھی استفادہ کرتے ہیں سے تو یہ حدیث حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے ایک حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں حد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی فقال رجل ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے فی کتاب اللہ میں یہ لکھا تھا یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے قرآن کی ایک آدمی کے خلاف ہے قرآن کی ایک حدیث پیش کی گئی سعید بن زبیر نے حدیث پیش کی ایک آدمی کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے قرآن کی ایک ایکت کے خلاف ہے کتاب جو خالد ہوا تھا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے حضرت زبیر نے کہا سن اللہ اورانی تو حد دو سکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی بھی کتاب اللہ ارے میں حدیث رسول دان کر رہا ہوں تو قرآن سے اس کا معاہدہ کر رہا ہے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ابھی کتاب اللہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے تم سے زیادہ عام ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح آ جانے کے بعد اگر کوئی آدمی قرآن حکیم سے معاہدہ پیش کرتا تو نبی کی توہین کرتا ہے کہ نبی نے اس آئے کریم کو سمجھائی بات کہاں تک جاتی ہے بات کہاں تک جاتی ہے کیا نبی اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی عام کی تخصیص کرے بھائی وہ سارے سارے کو بھی چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ لو سوال یہ ہے کہ کتنا چوری کرے کاٹ لیا جائے بھائی اور کہاں سے کاٹا جائے ہاتھ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کو بولتے کیسے جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تعمیر کی تخصیص فرمائیں گے پانی کو کہاں سے کاٹنا ہے اتنی چوری کے اوپر کاٹنا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے کری مت بھائی پوری اور قرآن پر سمی اللہ سے دلہ اللہ تم کو اور علماء بیٹھے ہوئے اللہ مسلح اللہ عمر سر رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے کہیں گے اپنے کئی کے بعد پورے سلسلے میں اتنا بڑا متقل نہیں آیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت صلاح اللہ عمر سر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ اس آیت کریمہ کی ابتدا ایزا سے ہوئی ہے اور ایزا سے جب کوئی جملہ بنتا ہے تو قضیہ محملہ ہوتا ہے اور قضیہ محملہ کولا سے مل چکی ہے وہ جزیت کے حکم میں ہوتا ہے ادا سے جب جملہ بنتا ہے تو ادا حد سے کا زبا منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ بولتا ہے نہ کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے لہذا جب قرآن حکیم نماز میں پڑھا جائے امام پڑھ رہا تو اس کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھ کر کے خاموش ہو جائے کرو یہ تو ادا کا بفا ہوا بھائی جینی بھی مطلب یہ ہے ہمارے آبا و اجداد اس طرح انہوں نے حدیثوں کو سمجھا ہے اور ہم نے حدیثوں کو اس طرح سمجھا ہے اب نبی نے کہہ دیا کہ لا سلا کر بندن کا دیا جو آدمی سورف فاتحہ آنا پڑے اب کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں مر گئے مردوت فاتحہ نہ آنا ضرور اچھا ارے بھائی آپ جب مر گئے ہیں تو آپ کے ہاں تو جناب صرف فاتحہ ہی نہیں سزا ملی ہے یہ زندگی اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑی تم نے اب جنادے کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بغیر جاؤ سورہ فاتحہ نہیں پڑتے سورہ فاتحہ ہے نماز جنازہ نے ہاں ہے دلیل دلیل یہ حدیث بات اتنے عبا سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی لائے حضرت ابن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی ایک جنازے کی اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے اب بتائیے حضرت کیا کوئی بات ہے سوالات لیا رمنا سنتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ نبی نے کہا ہے سنت ہے نماز جنازہ میں اس طرح تمام نمازوں کے اندر سورے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے کوئی بھی نماز ہو سورے فاتحہ پڑھنا اچھا بتائیے یہ کہ ایک طرف صحابی کی بات ہو تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو احوت کیا ہے احوت کیا ایک مومن کا طریق کیا ہونا چاہیے مومن کا طریق کیا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لیں اچھا آپ دیکھیں حدیث پاک رسول دین کے بارے میں صحیح موجود ہے اب مارنا کسے کیا جاتا پہلے حدیث دیکھیں حدیث حدیث دوسرا وان ابھی قلابت انہو رہا مالک ابن مالک ابن الحویر اسی مالک ابن انه راى مالك ابن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه رسول اللہ علیہ ابوا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ یعنی ہاتھ باندھ لیتے اچھا اور اس کے بعد اب ہاتھ باندھ لینا کہا اس کے اوپر بھی اعتراض آتا ہے اس اعتراض کا بھی رفیہ میں کر دوں پہلے پڑھ لیتا ہوں حضرت ابو طلاقہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن ہوئے اس کو دیکھا جو میرا کہنا ہے کہ دس ہجری کے اندر ہی ماننا ہے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شاید ایک سال تک زندہ رہے اس کے بعد آپ اس دار فانی سے تشریف تشریف لے گئے حضرت ابو کلابا کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن حویرس کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو رفول دین کرتے اور جب رکو میں جاتے وہ عیدہ آراد آئیں گھر کا رفائدے رکو میں جاتے تو رفول دین کرتے وہ عیدہ آراد وہ عیدہ رفارا تو میں نے رکو رکھو دے جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی رکو لے دین کرتے ہر دفعہ اور یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اب بتائیے اس کے اندر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا رکو دین کرتے رہے اب اس کے مہارت میں کیا لایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی اور آپ نے صرف ایک عمر دوارا رکو دین کیا لم یار یا دئی اللہ کی اول مارج ایک ہی مرتبہ آپ نے رسولی نہیں کیا اب بتائیے حدیث صحیح موجود ہے کیا حدیث رسول کو صحابی کا عمل نصب کر سکتا ہے ارے صحابی کا عمل حدیث کا ناسک ہو سکتا ہے جو اصول میں بھی نہیں ہے اصول میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابی کا کوئی عمل منسوخ کر دے میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ رسول ادین کیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک ابن کر رہے کہ ان ان جگہوں پر آپ رسول دین کرتے تھے تو کیا صحابی کا عمل ناسخ بن سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا صحابی کا عمل نسخ کر سکتا ہے کسی حدیث کا یہ اصول میں بھی نہیں ہے تو خلاف اصول بات کیوں کی جائے اسی طریقے سے معاملہ طلاق کا ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانتے ان کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاق کتنی ہوتی تھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور خلافت کے اندر کتنی ہوتی تھی یہ سب معلوم ہے اور ایک صحیح متصل حدیث کو چھوڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے ایسا کیا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا اس کا بھی جواب دے دیتے پہلے وہ حدیث دیکھتے کہ ایک مجلس کی تین طرح طے کی ہوتی ہے حدیث حدیث کی طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طلق رکانت ابن عبد یزید اخو بنی المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها قال طلقت ربها ثلاثا قال فقال في مجلس العيد قال نعم قال فانما هي تلك واحده فرجها ان شئت قال فرجاها فكان ابن عباس يرى ان مطلق عند كل طهر رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد رحمه الله رحمه الله اس حديث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے میں نے پوری روایت ریفر کر دی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تو رکانا نام کے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تھی مجلس واحد ایک مجلس کے اندر کی ہوں سلاسن تین مرتبہ تلاش دے دی غمگین ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ نے پوچھا کئی پتہ لگتا تم نے کیسے تلاش دی تاکہ اللہ کے ہوا سراسن ایک مجلس میں تین طرف دے دی میں تین طرف کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کارا پکارا اپنی مجلس ہوا ہے ایک مجلس کے اندر سارا نام ایک مجلس میں میں نے دیے آپ نے فرمایا بتایا نمائی تین کباہ تین طلاق ایک مجلس کی ایک ہی ہوئی پر جہاں شیخ اگر تم چاہے تو رجوع کر لے کالا پا رجا راوی کہتے کہ انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اگر تین طلاق تین ہو گئی تھی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب اس لیے کہ حدیث موجود تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کا تبصرہ بھی موجود ہے کہ ایک توہر کے اندر جو طلاق دی جائے تین ایک مجلس کے اندر وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے اب رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ لوگ کثرت سے طلاق دینے لگے تو تعزیری قانون انہوں نے نافذ کر دیا تعزیری قانون کیسے ہوتا اس کو میں سمجھاتا ہوں قانون کا جو ہے اب آپ نے دس مرتبہ حج کر لیا اب حکومت سعودیہ نے آپ نے گیارہویں مرتبہ آپ نے فارم بھرا حج کا تو سعودیہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو انسان حج کی اجازت نہیں دے جاتی یو آر ناٹ الاؤڈ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حج کریں اب بتائیے حکومت سعودیہ نے یہ جو گیارہویں مرتبہ حج کرنے کے لیے صاحب جا رہے تھے ان کو جو منع کیا ہے کیا یہ غلط ہے غلط ہے یہ ارے ان کے پاس جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے جنہوں نے ابھی حج نہیں کیا ہوا ہے تو کیا حج کرنا جائز نہیں ہے حج کے لیے گیارہویں مرتبہ گیارہویں مرتبہ حج کرنا جائز رہے کہ ابھی آپ کو اجازت کہیے دوسرے لوگوں کو آنے دو تو یہ حج کے لیے جو روک رہے ہیں کیا یہ غلط ہے یہ تعزیری قانون ہے حکومت کی کچھ مشکلات ہیں ایسے ہی اور یہ ابدی قانون نہیں ہے قانون نہیں پریشانی اگر پرابلم ہٹ جائے تو پھر حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے تعزیری قانون ہوتا ہے قانون نہیں بنتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر روک دیا کہ بھئی ایک مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی تین طلاق دے دو تو تین مار لی جائے گی یہ تعزیمی قانون تھا جیسے حکومت سعودیہ کسی حاجی کے بارے میں کہہ دے کہ انسان آپ نہیں آ سکتے ایک قانون ہے کچھ پرابلمس ہوتی ہیں حکومت کی کچھ مشکلات ہوتی ہیں اور غور فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قانونی اور تعزیری جو قانون نافذ کیا اس کا مقصد کیا تھا عورتوں کی حمایت میں تھا کہ عورتوں کے خلاف تھا عورتوں کی حمایت میں تھا عورتوں کی حمایت پڑ اور یہاں اس کا الٹا کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ اب تین طلاق دینے سے جیسے تین گولیاں ہوتی ہیں لگ گئی کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر تین مرتبہ گولی مار دی جائے تو تینوں گولیاں لگتی ہیں نا میں نے کہا تینوں لگتی ہیں کہا کہ جیسے تین داغ دے طلاق تو تینوں ہو جاتے ارے میں نے کہا ہمیں مت سمجھاؤ اب میں پوچھتا ہوں ایک میرا بچہ یہاں آ کر کے کھڑا ہو گیا ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے مولانا ہے اور دیگر لوگ ہیں میرا بچہ کہتا ابا ایک روپیہ دے دو اب میں خاموش ہوں پھر وہی کہتا ہے ابا ایک روپیہ دے دو پھر کہتا ہے ابا ایک روپیہ دے دو کتنا دینا اس کو تین کی ایک روپیہ ایک ہی روپیہ دینے کے ایک ہی مجلس میں مانگ رہا ہے نا تو جس طرح تم مثال دینا جانتے ہو ہم بھی مثال دینا جانتے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کیا کہتی کہتی ہے ہے حدیث یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی مانا ہے زیادہ مان لیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے وقت ایسا کیا اور یہی معاملہ حضرت عثمان کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری ادا میں دوسری ادا کہہ رہے کیا ہوا تھا وہ علت موجود ہے پتا نہیں اس معاملے میں ان کی بات کہاں چلی جاتی ہے اور حقیقت تو یہ ان جیسے لوگوں کو ابن حدم جیسا آدمی چاہیے ابن حدم کے بارے میں جانتے ہیں آپ بہت بڑا سرجن ہے ہاں ہاں البحلہ پڑھیے نا یہ جب امام مالک کے اوپر تنقید کرتے ہیں امام شاہ بھائی کے اوپر تنقید کرتے ہیں رحم آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیسی خطرناک قسم کی جگہ کر رہے ہیں کیسی تنقید کر رہے ہیں رحم آتا ہے یہ ایم ڈی نہیں ہے یہ ذرا ہے بہت بڑا سرجن ہے یہ معمولی فوری جب دیکھتا ہے تو یہ دوا نہیں لیتا ڈائریکٹ فوری کے لیے آپریشن تھیٹر میں داخل کر دیتا ہے بڑا آدمی بہت بڑا آدمی ہے اور المحلہ جس نے نہیں پڑھی وہ آ نہیں جواب ہے کیا انداز ہے گفتگو کرنے کا کیا چاہ کا انداز ہے کیا گفتگو کرتا ہے تو کیا کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مجلس کی جو تین طلاق کا معاملہ تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دوسری ادان کا معاملہ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث وانی صاحب ابن یزید قال کان النداء يوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينه بخاری کی کتاب الجمعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کتاب الجمعہ کے اندر لائے حضرت صاحب ابن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی کب جب امام ممبر کے اوپر آ جاتا تھا تب لیکن جب حضرت عثمان آئے اور فرمائیے فلما کان عثمان لمبا شرط کے لیا تھا اور فرمائیے فلما کان عثمان جب حضرت عثمان آئے وہ ناسو اور لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی تو زیادہ میرا ساری دار مسجد کے اندر نہیں بلکہ مقام زورا کے اوپر ایک اذان جاری کی جی بازار میں اچھا اس کو لایا کون مسجد کے اندر ابن عبد الملک حضرت عثمان کری رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا بازار میں اس کو لایا ایک بادشاہ حسام حسام ابن عبد الملک تو یہ مسجد کے اندر جو دوسری اذان دی جاتی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننا ہے یہ ان کی سنت ہے کیا سنت حسانی ہے فرمایا جائے یہ سنت عثمانی ہے یا سنت حسامی ہے حضرت عثمان کری رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اذان مقام دورہ میں دلوائی تھی اور ضرورت ضرورت تھی وہ ضرورت بتائے گی کسور ناس جیسے اب اگر ایک دو ہو امام کی آواز پہنچ رہی ہو دو تین سب والے سن لیتے ہوں رکو میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں برابر لیکن اگر لوگ کافی دور تک کھڑے ہوئے ہوں نماز کے لیے اور آواز نہ پہنچتی ہو لوگ اسپیکر نہ ہو تو کیا کیا جائے بیچ میں ایک تقدیر کہیں مکبر آواز کو پیچھے تک پہنچائے یہ ضرورت کے تحت ہے اور اگر لوگ نہ ہوں تو مکبر کی ضرورت نہیں ہے تقدیر کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی لاؤڈ اسپیکر آ گیا اب سے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا تھا ضرورت بتا دی گئی عثمان کا سورنگ لوگ زیادہ ہو گئے ایک علت کی وجہ سے علت کیا تھی کثرت تعداد علت اگر ختم ہو جائے تو معلوم ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے اگر علت نہ رہے اگر اضافات شرط ماتم مشروع شرط ختم ہو گیا تو مشروع ختم ہو گیا اور یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایسا کیا مسجد میں نہیں کیا بلکہ مقام زورہ پر کیا لوگوں کو بتانے کے لیے لوگ جمعہ کے اندر آ جائے تاکہ ان کی جمعہ کی نماز مس نہ ہو جمعہ کی ادان سن کر کے وہ لوگ مسجد کے اندر آ جائے جمعہ کی نماز متاثر نہ ہو تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ جہاں تک ترابی کا معاملہ تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر عمر رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ عنہ نے بیس رکعت کا حکم دیا بالکل اس اس کے خلاف ہے حدیث حدیث طرح وارث صاحب ابن یزید بن بن قال قال الخطاب تعالی ابی کعب من ان يقول 11 وقد كان القاري يقرأ بالليل حتى كنا نعتمد على العشي طول وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر يا الا في بزرغ الفجر رواه مالك في الموطا في كتاب الصلاه حضرت امام مالك رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی موطا کے اندر لائے حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے تو صحابہ کرام کو اور وہ ابن کعب کو تمیم داری کو دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت تراوی پڑھائے ہاں، راوی کہتے ہیں کہ قاری جو ہوتا تھا تراوی پڑھانے والا امام یہ بڑی لمبی لمبی رکھا پڑھاتا تھا بڑی لمبی لمبی کرا باتیں کرتا تھا لمبی لمبی صورتیں پڑھاتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے اور بالکل فجر طلوع ہونے کو ہوتی شہری کا ٹائم ہو جاتا تب ہم لوگ تراوی پڑھ کر کے فارغ ہوتے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو حضرت عمر نے بیس کا نہیں ہوں گیارہ کا حکم دیا اور دوسرے ایک تحجد ہی تراوی ہے اس لیے کہ اب تحجد پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اس لیے کہ فروئل پتر کا لفظ ہے اب تراوی اب اگر تراوی اور تحجد کو الگ مان لیا جائے کہ آپ نے تراوی کے بعد تحجد پڑھایا تو یہ تھی فروئل پتر اب ٹائم کہاں رہ گیا کہ آپ کی تعجب کرے اور وہ آپ کی طرح تھوڑی نماز ہوتی تھی کوئے کی ٹون کی طرح کم نکو تل کو آپ اور اسی وجہ سے ڈانٹا گیا صاحب نے ڈانا بھی حضرت سب چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ڈانٹا کیسے گیا حدیث حدیث اس طرح وہاں گزر ہی پتا اللہ تم رکو ہو رہا تم دو پکار لو گزر ہی پتی ماں چل رہی محمد نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک غلطی کر رہا تھا صرف روکو سجدے برابر نہیں کر رہا برابر سجدے کر رہا ہے یا کچھ خامیاں کی ہیں اور سجدے میں بلایا تاکہ کیا کر رہے تھے کہا کہ میں نماز پڑھنا تھا فرمایا ما صلیتا تم نے نماز نہیں پڑھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو کم سے کم تمہاری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی اب کوئی پوچھتا ہے کہ رسول دین نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی ایسی طریقے سے دے جائے نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلیے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے اور اس میں آگے ایک پیر کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے تو کاٹتے جاؤ نا کاٹتے جاؤ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنے سے کیا نہیں ہوتا یہ دیکھا جائے گا کہ مجموعی طور پر نماز کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیث حدیث اس طرح وان وان بتا بتا ابو سلیمان مالک قال قال لنا رسول وسلم صلوا كما حضرت لكم وليؤمكم وليؤمكم رواه البيهقي في في السنن الكبرى كتاب هذا امام رحمہ اللہ اس حدیث سنن کبرا کے اندر رہے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو کلابا ہے وہ کہتے ہیں کہ مالک ابن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مقلد جیسا ہمیں بولتے کہ یہ غیر مقلدین ذرا دو رکعت نماز حدیث کے مطابق پڑھ کر کے بتائے میں کہتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں دو رکعت یا چار رکعت یا کوئی بھی نماز تم یہ بتاؤ کہ دو رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کون سی ایسی حرکت ہے جو حدیث خلاف پھر تمہارا یہ اعتراض درست ہوتا کہ دو نماز حدیث کے مطابق پڑھ کر بتائیں سب اعتراض صحیح ہوتا سب اعتراض صحیح ہوتا دو رکعت پڑھ کر کے بتائیں حدیث موجود ہے ہاں۔ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ میں خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں ہوتا تھا انہوں نے ایک ایجاد کر دی ہے غیر مقلدین نے کی خطبہ دیتے ہیں اردو میں یہ اردو میں خطبے کا کیا مطلب ہے ارے اہل حدیث حدیث کی بنیاد ہی پر کوئی عمل کرتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث وان رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو بہن ہوا وہ کرول سنت رواہ بخاری رواہ مسلم کی کتاب الجمعہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الجمعہ کا دلائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن سمورہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے دو خطبے دیتے تھے جمعہ کے خطبے دو ہوتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے کہان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے بیچ میں آپ بیٹھتے تھے دل صبح نہ ہوا اچھا آگے وہ یک القرآن آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور فرمائیے یقر قرآن قرآن پڑھتے تھے وہ الناسا اور لوگوں کو سمجھاتے تھے اب بتائیے قرآن پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے آج ایک امتی اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو کیسے عمل کرے گا کھڑے ہو کر کے خطبے میں قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا لوگوں کو سمجھائے گا سمجھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس زبان کو جانتے ہیں لوگ چنا کے اندر بیٹھے ہوئے وہی زبان اپلائی کی جائے تبھی نہ تشکیل کا فائدہ ہوگا ورنہ تشکیل کا کوئی فائدہ نہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے لوگوں کو سمجھانے کا مطلب کیا ہوا ان کی زبان عربی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عربی زبان میں سمجھاتے تھے آج آپ کا امتی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پڑھے اور لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھائے اس لیے کہ عمار صلی اللہ رسول اللہ علیہ سان قومی قرآن کی آیت بھی ہر رسول ہم نے بھیجا اس کی زبان میں بھیجا تاکہ وضاحت ہو سکے کہ یہ کیا بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ جی ہاں یہ بات ہو گئی وطروں میں چھکنے سے پہلے دیکھو کنوت ہم لوگ جو ہے تو پڑھتے ہیں جو کنوت پڑھتے ہیں نا وطر میں تو وطر دیکھیے نمازیں دو طریقے کنوت دو طریقے کے ہوتے ہیں کنوت نازلا اور ایک کنوت سلاد کنوت وطر وطر میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا کریں الحمد شریف پڑھ لیں اس کے بعد ضم سورت کر لیں کوئی سورت ملا لیں اس کے بعد وہ پڑھ لیں اللہ مدری وغیرہ آپ وہ دعا پڑھ لیا اس کے بعد رکو میں چلے جائیے رکو میں چلے گئے آپ کا کونوتے ذکر ہو گیا اور اگر آپ کو ناظرہ پڑھ رہے ہیں کسی پر دعا کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو رکو کے بعد اٹھ کر کے آپ دعا پڑھیں تو رکو کے بعد بھی ہے رکو سے پہلے کنوتے ذکر رکو سے پہلے ہے اور کنوتے نہ دینا کے بعد ہے لہذا ہم سے یہ کہنا آکان دعائیں ماں تھی متروں میں جھکنے سے پہلے کوئی مطلب ہی نہیں ہے زمین نہیں ہے لگتا ہے یہ پروفیسر ہی ہے بےچارے ان کو کچھ نہ تو عربی آتی ہے اور نہ ان کو حدیث سے کچھ لینا دینا ہے ایسے ہی حضرتیں کہہ دیا ہے سب کچھ اچھا دوسرے یہ کہ اجماع اور قیاس ممکن ہے ہم اچھا اجماع اور قیاس اجماع سمجھتے ہیں کس کو بولتے پہلے یہ سمجھایا جائے کہ اجماع کسے کہتے ہیں چلو بھائی صحابہ کرام کا کسی بات پر اجماع ہو گیا یا فقہ کا کسی بات پر اجماع ہو گیا محدثین جمع ہو گئے کہ یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ اس کو اجماع بولتے ہیں اچھا کیا ہم اجماع کو نہیں مانتے مانتے قیاس کو نہیں مانتے مانتے ہم یہ کس نے کہا کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے اور اس بات نہیں مانتے جی قیاس کو مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی موجودگی میں نہیں اس لیے کہ لا قیاس مان نس نس کی موجودگی اچھا ہمارے ہاں اشتہاد ہے رائے نہیں ہے جی ہمارے ہاں اشتہاد ہے رائے نہیں ہے اشتہار کی بنیاد کتاب و سنت ہے رائے کی بنیاد عقل ہے زیادہ ہمارے یہاں رائے نہیں ہے ہمارے اشتہار ہے اور ہم قیاس کے قائم ہیں جو اشتہار کے معنی میں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حتم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ رواه الترمذي في كتاب الاحكام حضرت امام ترمذی صاحب حدیث صفحہ کون سے کتاب الاحکام کے اندر ہے راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسئلہ آ جائے اور مفتی اجتہاد کرے فیصلہ کرے اگر اجتہاد کے بعد فیصلہ درست ہو گیا تو دو اجر اور اگر فیصلہ غلط ہو گیا تب بھی ایک اجر ہے اللہ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا اگر اجتہاد صحیح ہے تو دو اجر اجتہاد غلط ہو گیا تب بھی ایک اجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اشتہار کیا اگر مسئلہ صحیح ہو گیا تو دو مسئلہ غلط ہو گیا تو ایک وہ ملنے والا ہے وہ اجر کے مستحق ہے لیکن ان کی غلطیوں کو سنت مت بناؤ اپنے لیے اس لیے کہ ہمارے لیے اولن کتاب و سنت ہے اولین درجہ کتاب و سنت کو ہے پہلے ہم وہ دیکھیں گے و سنت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دو چیزیں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لم تضلوا بعد ما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرق حتى يلد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک کتاب العلم حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک السیئن میں اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دیا کہ مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے وہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت یہ بنیاد ہے اب اشتہاد کیا جائے گا تو انہی دونوں کی روشنی میں کیا جائے گا جی انہی دونوں کی روشنی میں کیا جائے گا کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کے کیا جائے گا اور اسی طرح اجماع کا بھی ہم قائل ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاس اجماع کے لیے وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول امت محمد عب جمع یہ آخری ٹکڑا اس پر حضرت کرنا ہے راوی جیسا کہ معلوم عبداللہ الب عمر ہے حضرت عبداللہ الب عمر فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک کو گمراہی کو جمع نہیں کرے گا اس کا مطلب تو اجماع کو تسلیم کرو کوئی اجماع کا ممکن ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کم سے کم جس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں آپ اس سے تو پوچھ لیجیے آپ کیا مانتے اور کیا نہیں مانتے اور ہے جی تو اس طریقے سے میں نے اہل حدیث کا جو منہج ہے اور طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری احادیث کے آ جانے کے بعد کوئی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کے تعلق سے چاہے وہ مسائل جن کا تعلق عقائد سے ہو یا وہ مسائل جن کا تعلق اعمال سے ہو نماز سے ہو روزے سے ہو کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے حدیث کی حدیث اگر بنیاد نہیں ہے تو اہل حدیث اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتا اللہ کا بارکبارہ ملنے اور میرے سمجھتی تو باحمد للہ ان کے تمام سوالوں کا جواب یاد رکھیں اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا اعتراف کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں اماموں کو مانتے ہیں خصوصاً چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی سفیان سوری اور جتنے دوسرے اور بھی بہت سارے نام میں گنانا چاہتا ہوں ان تمام اماموں کو مانتے ہیں اور اہل حدیث تقریباً جو ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں معتبر حدیثیں ان کو مانتے ہیں تو بعض لوگ اس طرح کا شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اہل حدیث بعض حدیثوں کو مانتے جسے آپ نے سنا ابھی ایسا نہیں ہے اہل حدیث کے نزدیک ہر حدیث جو قابل اعتماد ہو وہ حجت ہوتی ہے لہذا اہل حدیث کا اگر کسی بیان میں کوئی سخت جملہ آ جائے اس سے برا نہ مانیں ان کو اگر گنجائش رکھتے ہیں دوسروں دوسروں کے اعتبار سے آپ دیکھیں دوسرے بھی سخت بات کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی جملہ ایسا سختی سے نکل جاتا ہے تو اس کو درگزر کریں جیسے کہا کہ ایک کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ سب مل کے کام کریں آپ دیکھیں اگر سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں دوسرے مکتب فکر کے افراد بھی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ کتاب و سنت کی بات جب سامنے آ جائے گی وہ اس کو تسلیم کر لیں گے اور ایسا کوئی لائے ہے عمل بن جائے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ایسا بن جائے کوئی طرز عمل ایسا بنے کہ جو کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر ہو ایسی تمام چیزوں کو اسے نکال دیا جائے جو مشترکہ ہوں کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہوں اہل حدیث وہ تعاء القوا ورا تعاء الکمی و اس کے تحت اہل حدیث ہمیشہ سے تیار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کوئی بھی متوفک دیوبندی بریلوی جو بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر سب متفق ہیں ہم اس کے ساتھ ان میں اختلاف نہیں کریں گے ہمارا مقصود اختلاف نہیں ہے ہمارا مقصود اتحاد ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر صحابہ کے طریقے پر سب قید ہو جائیں تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے اہل حدیث ان کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اس میں ہمارا کسی سے زبردستی دلائل کے مقابلے میں اختلاف ہم نہیں کرتے ہیں اللہ جو پونا سے تشریف لائے تھے الحمد للہ سوال و کا یہ سیشن بھی ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے میں شکر گزار ہوں تمام علماء کرام کا اور سامعین کا جو دور دور سے یہاں تشریف لائے خصوصاً فضیل عبدال عبد الحکیم مدنی حفیظ اللہ جو صدارتی عہدے پر فائز رہتے ہوئے اپنی طبیعت ناکاز ہونے کے باوجود یہ یہاں شامل رہے اور اب تک ہمارے ساتھ عورتیں میری مایا بہن ہرگز ہر کس نہ نکلے مرد حضرات کو جانے گئے بھیڑ بہت زیادہ ہے جب تک نکل نہ جائے کوئی اور نہ نکلے ایک اعلان ہے سترہ فروری بروز تو عظیم مدنی حفیظ اللہ حفیظ احمد اللہ کے خطابات ہوں گے آپ تمامی حضرات سے جلسے میں شرکت کی درخواست ہے سترہ فروری بروز اتوار بعد نماز عصر دس بجے شاہ میں اس ساتھ اس الفاظ کے ساتھ یہ جلسہ نوجوانوں نے سونا پور بھانڈو حدیث کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا جو مکمل طور سے ہر اعتبار سے اپنی کامیابی کی طرف گامزن رہا الحمدللہ ہم تمامی حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس جلسے میں اپنے قیمتی اوقات کو دیکھ کر دے کر کے اس جلسے کو تازہ بنایا یہ یہ کا درخت جو ہے تو بہت ضرورت ہے تو لیجیے اس لیے کہ ضرورت مند حضرات کو مل سکتی ہے اور آپ تمامی سے گزارش ہے آپ لوگ نکلیے میری مائر بہنیں ہرگز نہ نکلے بھیڑ بہت زیادہ ہے ان کے لیے بہت دشواری ہوگی آپ تمامی ہے